بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر خاص طور سے آج آخری لیکچر ہے تو بالکل آئی فیل کمفرٹیبل کہ یہ ایک سیریز جو ہے اختتام تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ سے ہم لوگ تو خوش ہیں کہ اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے کام مکمل ہو رہا ہے بچے خوش ہیں کہ ان کی جان چھٹ جائے گی <laughs> نہیں وہ بھی خوش ہو گئے ماشاء اللہ سیریز کمپلیٹ ہوئی یعنی ایک کورس کمپلیٹ ہوا یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا بڑا ایک ڈفرینٹ اچھا۔ جی، ڈیفیکلٹ جی۔ جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہمارا ہم لوگ جو بیسیکلی جو میتھمیٹکس میں ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس دو تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز سب سے پہلے ہمارے پاس پیچھے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوتا ہے چوک سے ہم مارکر استعمال کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہوتے ہیں اور تیسری چیز ہمارے پاس آڈینس ہوتے ہیں یہ تینوں چیزیں اتفاق سے ہمارے پاس نہیں تھی تو یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا جس میں ہمیں کافی یاد کرنا پڑا لیکن شکر اس بات کا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں یہ ہمارے سامنے پاور پوائنٹس موجود تھی پیچھے پلازما موجود ہے آپ کے پاس اسکرین موجود ہے اور یہ لیکچرز آپ کے پاس آ رہے ہیں virtual university government of Pakistan کے آج ہمارا لیکچر نمبر 45 ہے یہ اس سیریز کا آخری لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم سمنگ اپ کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے بات چیت کی ہے ابھی تک اس سب کو کوشش کریں گے کہ آج ریوائز کر لیں یہ ہمارا امتحان ہے ہمارے اپنے امتحان میں ہم نے یہ سامنے اسکرین موجود ہے تو اس لیے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس پہ دیکھ لیں گے لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھا ہے اس فائیو لیکچرس کے لیے فور لیکچرس میں تو 45 لیکچر میں اس کو سارے کے سارے کو کر لیں تو ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں نا کہ کچھ ٹاپکس جی۔ میں لے لیتا ہوں جی کچھ ٹاپکس آپ لے لیجیے گا جی، جو ہم نے اسٹارٹ کیا جس طریقے سے کہ نان لینئر اکویشن سے اسٹارٹ کیا تھا پھر ہم نے لینئر جی۔ کیے تھے سسٹمز آف لینئر اکویشن کیے تھے اس کے بعد آئگن ویلوز آئگن ویکٹرس کیے تھے پھر انٹرپولیشن کیے تھے پھر ڈیفرنسیشن انٹیگریشن کیے تھے جی۔ اور پھر ڈیفرنشیل جی۔ اکویشن اسی آرڈر میں ہم لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ جو سلائڈ چوز کی ہیں جی۔ وہاں پر ہم نے استعمال کی تھی وہ اسی میں سے لے کے اور ان کو بتاتے تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں چیزوں کو تو وہ ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں ایک لے لیتا ہوں ٹاپک اور وہ ٹاپک وہی ہے نان لینئر اکویشن جو ہم نے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو کافی دن ہو گیا یہ تیسرے چوتھے لیکچر میں بچوں نے پڑھی تھی پتا نہیں یاد شروع میں یاد ہے یا بھول گئے ہم دیکھتے ہیں وی ٹرائی ٹو ریوائز یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی نان لینئر اکویشن ہمارا چیپٹر نمبر ون تھا یا سیگمنٹ نمبر ٹو جسے کہہ لیں آپ جس میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا بائی سیکشن میتھڈ تھا ریگولر فالسے میتھڈ تھا میتھڈ آف اٹریشن تھا نیوٹن ریپسن میتھڈ تھے ملرس میتھڈ تھا گراس اسکوائرنگ میتھڈ تھا یہ ہمارے پاس چار پانچ میتھڈ تھے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا سمپل سمپل سے میتھڈ تھے بائی سیکشن میتھڈ تھا جس کے اندر ہم بائی کرتے جاتے تھے اور اس روٹ کی طرف پہنچ دیتے بیسیکلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹریٹو پروسیس کے ذریعے ہم اس روٹ تک قریب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کوئی بھی ہمارے پاس نان لینئر لیشن اگر دی ہوئی ہے تو اس کا ہم نے سولوشن معلوم کرنے کے مختلف طریقہ کار اب ریگولر فالس میتھڈ ہے جس کو ہم نے یہ فالس پوزیشن میتھڈ بھی بتایا تھا تو یہ وہی ہیں میں نے وہاں سے پک اینڈ چوز کر لی ہیں آپ کو کوکلی بتاتا چلتا ہوں ٹھیک ہے once again bisection method جو بولزانو میتھڈ بھی ہم نے بتایا تھا ریگولر فالسائی میتھڈ ہے میتھڈ آف انٹریشن ہے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے اینڈ سو سو آن تو ہم نے سب سے پہلے کون سا بتایا تھا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے بائی سیکشن میتھڈ تھا وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ تھا سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ فالس پوزیشن میتھڈ یا ریگولر فالسائی میتھڈ ہے in the method of false position the first approximation to the root of F X equal to zero is given by یہ آپ کے پاس پہلی اپروکسیمیشن ہے یہ اگر آپ کے پاس آ جائے اور اس کو جب آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس کے بعد آگے آپ امپروو کر سکتے ہیں اور یہ امپروومنٹ جو ہے ڈیپینڈ کرے گی this improvement will depend upon the accuracy which you would like to have جتنا اچھا سولوشن آپ معلوم کرنا چاہیں گے اتنی ہی آپ کو زیادہ اس میں کیلکولیشن کرنی پڑے گی اور اس کے روٹ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے گی the formula which is on your screen is X N plus one is equal to X N minus X N minus X N minus one divide by F X N minus F X N minus one into F X N I read it once again I repeat it once again ٹھیک ہے نا یہ وہاں پر ہم نے آپ کو ٹو پوائنٹ سے ریپرزینٹ کیا تھا اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں here F F X X minus one one and plus R of sign successive approximation to the root of F X to zero is given by equation two یہ خاص چیز جس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ X X N N minus one one اور اور ایف پلس جو ہے they are of opposite sign یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایکس تھری معلوم ہو جائے گا تو پھر ایکس ٹو معلوم کر سوری ایکس ٹو معلوم ہے تو ایکس تھری معلوم کر سکتے ہیں ایکس تھری معلوم ہے تو پھر ایکس فور معلوم کر سکتے ہیں and that's how you proceed further یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایکس تھری معلوم نہیں ہے تو ایکس فور معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایکس این ہی معلوم ہوگا جب یہ ایکس این پلس ون پہ جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارے پاس method of iteration which can be applied to find the real root of the equation fx equal to zero by rewriting the same in the form. کوئی بھی ہمارے پاس اکویشن دی ہوئی ہو تو ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ایکس ٹو فائیو ایکس اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اس کے بعد ہمارے پاس ایک initial starting point X naught دیا ہوا ہے وہاں پہ اس کی ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جس سے ہمارے پاس ایکس ون آ جاتا ہے جب ایکس ون ہمارے پاس کیا آئے گا فائیو ایکس ناٹ آ جائے گا پھر اس کے بعد ایکس ٹو ہم کیلکولیٹ کریں گے that will be equal to five X one ہو جائے گا ایکس تھری کیلکولیٹ کریں گے that will be equal to five X two and so on so forth and lastly X N plus one آپ نے کیلکولیٹ جب بھی کرنا ہوگا that will be to five X N اور یہاں سے اس کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے ایکس این پلس ون جب آ جائے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی ویلو آگے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں value three three four five six hundred hundred hundred two ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور وہی چیز جو ہم نے فرسٹ ٹو لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی ایکوریسی یا آپ کا جو ریزلٹ ڈیپینڈ کرے گا کس کے اوپر کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں جی جناب ڈاکٹر صاحب یہ جب بات کر رہے تھے کہ ایکوریسی اور ایرر کی بھی جی اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے بس یہی کہ یہ نیومیریکل کمپیوٹیشن میں اٹ از سو امپورٹنٹ کہ یہ سارا کھیل ہی ایرر کا ہے اور نیومیریکل کمپیوٹیشن تو ہم ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں بہت زیادہ ایرر ہو تو ایرر کو ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ منیمم ہو تو ایک اس کا ہم نے ہمیشہ اسٹیمیٹ رکھنا ہے کوئی نہ کوئی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے کہ ایرر ہمارا بہت زیادہ تو نہیں ہے اگر ایک سرٹن رینج سے زیادہ جاتا ہے تو وہ آنسر ہمارے لیے فضول ہے سو ایرر میجر کرنے کے جیسے ہم نے انہیں شروع میں لیکچرز میں بچوں کو بتایا تھا دو تین طریقے ہیں ایپسولوٹ ایرر کو دیا جا سکتا ہے کہ ایپسولوٹ ایرر کتنا ہے ایرر پرسنٹیج کتنی ہے تو اس طرح مختلف طریقوں سے ہم یہ میجر کر سکتے ہیں کہ how much error has to be has been introduced and how much error is can be tolerated اگر ایک سرٹن رینج سے وہ باہر جائے تو ایسا آنسر ہمارے لیے فضول ہے the answer has to be close to the real root that is the essence of all this اور ان تمام میتھڈز میں ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہیں کامیاب ہوتے ہیں کہیں نہیں مگر زیادہ کوشش یہی ہے آپ نے جو بات بڑی صحیح کی ایک سینٹینس کے اندر کہ یہ نومیریکل انالیس میں سارا کھیل جو ہے ایرر کا ہے بالکل ٹھیک ہے نا کتنی ایکوریسی کتنی اپروکسیمیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں یس جناب یہ جو سسٹمز آف لینئر اکویشن ابھی ہم کریں گے اس کے بعد جو ڈیفرنشیل اکویشن کی ہم بات چیت کریں گے اس میں سب سے زیادہ جو کھیل ہے وہ ایکوریسی کا ہے اور سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کا ہے اور ایرر کا ہے ایرر کو کبھی بھی ڈاؤن پلے نہیں کرنا ہے اور سارا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے بیسیکلی کرتا ہے اس چیز کو کتنا ایکوریٹلی آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو فاسٹ کمپیوٹر ایفیشینٹ کمپیوٹر وغیرہ آئے ہیں یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے آئے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس ایرر کم سے کم ہو سکے اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا نیوٹن ریپسن فارمولا وہ نیوٹن ریپسن فارمولا کیا تھا successive approximation X two X three X N to the roots are open from the formula which is X N plus one is equal to X N minus F X N divide by F dash X N once again the Newton Raphson formula میں اپروکسیمیشن کرتے ہیں X N plus one is equal to X N minus F X N divide by F dash X N تو اگر آپ کے پاس N is equal to zero ہے اور آپ کے پاس ایکس ناٹ دیا ہوا ہے پھر آپ وہاں سے ایکس ون کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایکس ٹو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اینڈ سو سو فور یہ سکسیسو اپروکسیمیشن دوسری چیز خیال رکھیے گا کہ پہلے بھی اور یہاں پر بھی جو پچھلے دفعہ اٹریشن والا میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ کے پاس ایکس ٹو اویلیبل ہوگا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جس جیسے ہی آپ کے پاس ایکس تھری اویلیبل ہوگا آپ نے ایکس فور کے اندر استعمال کرنا ہے اور یہی آپ ہر اسٹیپ پہ آپ اپڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ڈیٹا کو یہ نہیں کہ آپ ایکس ناٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں ایکس ناٹ پہ جب ریلائی کر لیا ایکس ون پہ آ گئے ایکس ون پہ جب ریلائی کیا تو X two and so on so forth تو جو ڈیٹڈ ریزلٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے again the formula is X N plus one is equal to X N minus F X N divide by F dash X N اس کے بعد ایک ہم نے ٹاپک میں تو نہیں بتایا تھا لیکن آپ کو یہ سیکنڈ میتھڈ بتایا تھا سیکنڈ میتھڈ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو نیوٹن ریپسن فارمولا بتایا X N plus one is equal to X N minus one F X N minus X N اور کی ویلو ہے یہاں پر one two three four four so so four ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ پلس ون کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا یہ بھی نان لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے لیکن یہ دیکھیے یہ ہم نے لکھا ہے نیچے this sequence converges to the root B of F X is equal to zero that is F B is equal to zero اب اس کے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ کہ the second method converge faster than linear and slower than Newton's quadratic یہ خیال رکھیے گا کہ یہ نیوٹنس کا جو کوڈریٹک نیوٹن ریپسن فارما جب کوڈریٹک آپ استعمال کریں گے تو اس سے ہے لیکن اگر لینئر ہے جس میں فرسٹ آرڈر یا فرسٹ ڈگری کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے فاسٹر ہے بیٹر ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا مولر میتھڈ مولر میتھڈ میں کیا بتایا تھا مولانا نے میتھڈ میں بتایا تھا کہ ایکس آئی پلس پر اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to X I I plus H lambda ٹھیک ہے نا X I plus one is equal to X I plus H I lambda یہ شروع کے اندر یہ بڑا سخیر قسم کا لیکچر ہو گیا تھا جس کے اندر ہم نے ایچ آئی اور لیمڈا وغیرہ کو ڈیفائن کیا تھا لیمڈا کیا چیز ہے lambda is equal to minus two F I delta I divide by G I plus minus G I square minus four F I delta I I I lambda into F minus two lambda I minus fi minus 1 delta I plus fi whole square root or whole to the power 1 by 2. I read it once again, xi plus 1 is equal to xi plus hi lambda, where the value of lambda is equal to minus 2 fi delta I divided by gi plus minus gi square minus 4 fi delta I lambda I into fi minus 2 lambda I minus fi minus 1 delta I plus fi whole to the power 1 by 2. اب اس میں تو نظر آتا ہے کہ سارے ہی جتنے گریک الفابیٹ سے وہ آ گئے ہیں جی آئی ہے جس میں ڈیلٹا بھی ہے لیمڈا بھی ہے اینڈ سو سو فورڈ اب یہ جو ہم نے پیرامیٹرس یہاں پہ انٹروڈیوس کیے تھے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ لیمڈا کی ویلو کیا ہے لیمڈا کی value H over H I ہے ایچ وہی آپ کے پاس انٹرویل ہے H over H I that is equal to X X minus I divide by X X I I minus minus one اور lambda I is equal to H I over H I minus one and where delta is equal to one plus lambda I lambda once again میں بتاتا ہوں lambda is equal to H over H I اور lambda I is equal to H I over H I minus one delta I is equal to one plus lambda I تو یہ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے واپس اس کے اندر آتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس X I plus one is equal to X I plus H I lambda یعنی ایچ آئی کو کیلکولیٹ کریں گے لیمڈا کو کیلکولیٹ کریں گے آپ کے پاس فوراً جواب آ جائے گا یہ جناب طریقہ کار تھا ہمارے پاس جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک تھا نیکسٹ چیپٹر تھا ہمارے پاس سسٹم آف لینئر اکویشن جس میں ہمارے پاس ایک اکویشن نہیں تھی بلکہ کافی ساری اکویشن تھی اور لیکن ساری ساری اکویشن تھی میں ڈاکٹر صاحب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو وہ ریوائز کرا دیں جی ڈاکٹر اوور ٹو یو آپ دیکھ لیں چلے یہ تو اس میں سب سے پہلے گاؤزین ایلیمینیشن میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا اور گاؤزین ایلیمینیشن میتھڈ میں سسٹم آف اکویشن دی ہوئی ہوتی ہیں ان کا سولوشن ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے سولوشن معلوم کرنے کے لیے اس میں بیکورڈ سبسٹیچیوشن کرنی پڑتی ہے لیکن ود اے گیون میتھڈالوجی تو اس اسٹیجز گیون میتھڈالوجی سے مراد وہ اسٹیجز ہیں جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں تو that is given in screen the given system of is reduced to an equivalent upper triangular form using elementary transformations the upper triangular system is solved using back substitution procedure تو لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کی توجہ دلاؤں کہ آل ٹوگیدر جتنے ہم نے system systems of linear equations میں کیے وہ کئی میتھڈس تھے اور ظاہر ہے اب ان سب کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا تو مناسب نہیں ہوگا تو میں بیچ میں چند جو ویل well نون ہیں جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں میں ان کو مینشن کرتا ہوں Gauss elimination method for example Gauss Jordan elimination method ہے کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ ہے جیکوبیز میتھڈ ہے گاؤزز سیڈل میتھڈ ہے ریلیکسیشن میتھڈ ہے matrix inversion method what is the M the M is to find a solution to the system of equations Gaussian elimination method میں ٹو اسٹیجز میں جیسے کیا جاتا ہے اور ہم بیک سبسٹیوشن یوز کرتے ہیں میتھڈ کو اور اس سے ہم جو ان نون ویریبلز ہیں ایکس وائی زیڈ یا X one X two X three and so on ان کو معلوم کرتے ہیں the unknowns in this large number of systems of equations یاد رکھیے جب ہم ایگزامپلز یہاں کرتے ہیں تو ایکچولی ایگزامپل کلاس روم میں کرنے کے لیے تو کیونکہ میتھڈ کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈائمینشنس کم لی جاتی ہیں two by two three by three four by four اور سو آن لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ when we are we want to solve it through a computer تو we we want are talking about large number of of system جس میں for example it could be thousand by thousand it could be a million by million and that is why we need to have system such as this اور ان سسٹمس کی ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے اور کمپیوٹر کی بھی اسی لیے ضرورت پڑتی ہے الگوریدم کی بھی اسی لیے ضرورت پڑتی پھر الگوریدم آتا ہے تو ایفیشینٹ الگوریدم کیونکہ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے because the variables that are involved are very large تو گاؤزن ایلیمینیشن میں بیک سبسٹیٹیوشن سے ہم معلوم کرتے ہیں similarly Gauss Jordan elimination method which is a slight variation of the Gaussian method Crout's reduction method میں اگین ہم ٹرائنگولر فارم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں گیون میٹرکس کو تین میٹرکس میں the matrix is divided into two matrix what we call as L U matrix lower triangular form upper triangular form پھر ان کو ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں بائی اندر ویریبل ایل از ایز اندر matrix then we use then we solve it by standard linear transformations کے ساتھ کر کے یا ایلیمنٹری رو ٹرانسفارمیشن سے ہم ایک لاسٹ رو کو زیرو پہ لاتے ہیں ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں ان نون کی اینڈ دین وی گو بیکورڈ اور پھر اس کو جب سبسٹیوٹ ایک ٹرائنگل کی ہم کرنے ایل کی یا یو کی then we go back and try to find the values that are given in what I called as L تو آپ یاد کریں گے کہ جس وقت ہم لیکچر میں بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کو ایل یو میتھڈ بھی بیچ میں کہا تھا which is the same method the Jacobi's iteration method is a similar method again numerically that a large number of system of equations are given اس میں ہم we have a initial approximation کوئی انیشیل اپروکسیمیشن ہم دے دیتے ہیں and we start from them جتنے بھی ویریبلز ہیں ان تمام کو انیشیل پوائنٹس دینے پڑتے ہیں عام طور سے زیرو زیرو بھی لیا جاتا ہے لیکن اگر زیرو سے ڈفرینٹ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے سو بٹ جو بھی پھر ویلیوز ویریبلس کی آتی ہے اس ویریبلس کو سیٹ اپ ویریبلس کو دوبارہ اٹریٹ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر اس سے سیکنڈ سیٹ آئے گا پھر تھرڈ سیٹ پھر fourth set till we reach the level that we think is approximate to the real answer to the close answer again وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہی میں اور ڈاکٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ accuracy is important and we want to see where the error has been minimized تو یہ جیکوبیز میتھڈ ہے جس میں the whole set of variables are given an initial approximation and the whole set is calculated calculate reiterate resubstituted we repeat the method as many times as we wanted to be اسی کی سلائٹ ویریشن ہے گاؤز اٹریشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انیشیل پوائنٹ لیتے ہیں تو انیشیل پوائنٹ سے ایک ویریبل کی ویلو معلوم کرتے we don't have to find the whole set of variables کی ویلو ان میں سے کسی بھی ایک کی ویلو معلوم ہو جائے تو اس کو ہم فوراً سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں پھر اس سے جو نیکسٹ ویریبل کی ویلو معلوم ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ڈفرینس کیا ہے جیکوبیز کے مقابلے میں ڈفرینس یہ ہے کہ as soon as the value of some variable is obtained approximate we uh, we are and find out value and we continue to do this we have an are value اور یہ گاؤزر سیڈل میتھڈ تھا اسی طرح سے ریلیکسیشن میتھڈ میٹرکس میتھڈ بھی آپ کو ان ڈیٹیل میں ہم نے کرا دیے ہوئے ہیں تو I don't want to spend too much time on that we go back to the Gauss elimination method جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا I see it again that in Gauss elimination method the solution of system of equations is obtained in two stages the stages are the given system of equation is reduced to an equivalent upper triangular form using elementary transformation. Elementary transformation سے مراد ہے کہ پوری رو ایک رو کے اوپر ہم ایک ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں that is for example just to remind you we can divide a row whole row by a certain number we can multiply with a certain number when we know it by the properties of matrices that the values of unknowns are not change by this kind of elementary row operation تو اس سے ہمیں معلوم کرتے ہیں upper triangular using method جو slight variation of Gaussian method as I ہیڈار element above and below the diagonal are simultaneously made zero جبکہ گاؤزرچری میتھڈ میں پہلے ہم اپر ٹرائنگل کو ڈیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ کو ڈیل کرتے ہیں we we go on to the next slide talk about the reduction reduction method method جیسے میں نے آپ کو بتایا the matrix is divided into two components L and U تو L is the lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix اور یہ اس طرح سے رکھی جاتی ہے that it contains one on its main diagonal یہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اٹ از امپورٹینٹ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کیوں ڈاکٹر صاحب اگر اپر ٹرائنگلر کا وہ ڈائگنل ون نہ ہو تو پھر تو یہ میتھڈ ویلڈ نہیں ہے so it is important that it is maintained and we do that یہاں پر اس کو بائی ایگزامپل بائی السٹریشن بھی سلائڈ میں دکھایا گیا ہے that if we are given a A matrix the matrix A is broken up in sub matrices called as L and U L for the lower triangular matrix U for the upper triangular matrix تو آپ لوور ٹرائنگولر میٹرکس کے ایلیمنٹس دیکھ لیجیے L one one zero zero as expect second row میں L two one L two two zero اور تھرڈ رو میں L three one L three two L three three L stand for lower اور سیکنڈ اپر میٹرکس میں lower triangular component may the elements are zero as they are expected to be the diagonal elements are one which is a restriction جو ہم کو رکھنے ہی ہیں اور اپر ٹرائنگولر میں U one two U one three U two three are the unknown matrix they are equated to the matrix A تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے بہرحال اس سسٹم میں پھر ہم دوبارہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایک کمپوننٹ لے کے فار ایگزامپل یو کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں we substitute as some matrix اندر زیڈ ایکس اور سم تھنگ اور اس سے کر کے یہ میتھڈ ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتا چکے ہیں we find out the values of U one two U one three U two three them when we have done that we go back to the L one L two L two one L two two and so on ان کو بھی ڈیٹرمن کرتے ہیں when we have found that then we go back to find the values of unknown X one X two X three and so on تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میتھڈ پہ جیکوبیز میتھڈ پر آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو میں جیکوبیز میتھڈ کے بارے میں تو جیسے بتایا we have to start with initial guess اور انیشیل گیس اس میں تمام کے تمام سیٹس کے لیے لینا پڑتا ہے اور تمام ویلیوز کیلکولیٹ کر کے we reiterate them so I just read slide for you that Jacobi's method is iterative method where assumed and is towards the exact iterative way R plus one approximation to above system is given by equations so یہ آر پلس ونتھ اپروکسیمیشن دی گئی ہے اور یہاں آر پلس ونتھ اکویشن یا approximation can be the one that we want to know اب یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ how much accuracy we want how many iteration do we want and in many questions آپ کتاب میں اگر دیکھیں تو وہاں پر کیونکہ آپ کو صرف میتھڈ سیکھنا ہوتا ہے میتھڈالوجی کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور اوور ایڈوائس ول بی کہ آپ وہ کریں ڈاکٹر صاحب انہیں کوشچن کرنے چاہیے نا وہاں ایگزامپل سے لے کے they should try and exercise these question and try to do it a few times بہت سارے کیے ہیں بےچاروں نے so you should try and do them اور then here we can observe that no element of X I R plus one replaces X I R that is the entire cycle has to be repeated then we go to the Gauss's Seidel method which is corresponding elements of x r plus 1 i it replaces that of x r th i component or variable تو جوں جوں یہ اویلیبل ہوتا ہے جو ہی ہم X R plus one I eight کو معلوم کرتے ہیں اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ایکس آر آئی ایت ایلیمنٹ سے اور یہ سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں till we have found the which we substitute method میں again this is A divided to A اور اس کو سبسٹیوٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں دا ڈیٹیل مینشن تو اس کے بعد آئی ویلیوز ویلوز ہیں پاور میتھڈ ہے جیکوبز میتھڈ سے تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کمپوننٹ کو آپ ذرا لیبولیٹ کر دیں ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی اچھی طریقے سے جو سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو کر دیا ہے ایکسپریس اب اس کے بعد تو آئگن ویلوز آئگن ویکٹرس بڑا سمپل ہو جاتے ہیں کیونکہ سمپل ایک ڈیٹرمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس A minus lambda is equal to zero ہو یعنی ڈیٹرمنٹ کا جی. وہاں سے ہم ویلوز معلوم کر معلوم کر جی جناب وہی چیز ہے وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹر پرابلمس کے اندر دو طریقے کار ہم نے آپ کو بتایا ایک پاور میتھڈ تھا اور ایک جیکوبیز میتھڈ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کوکلی میں بتاتا چلوں کہ آئگن ویلوز آئگن ویکٹر کسی بھی میٹرکس کی ہوگی ٹھیک ہے نا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جب ہم فورٹی تھرڈ لیکچر ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہم نے سالو کیا تھا کس سے میپل کے ذریعے سالو کیا تھا یاد ہے جی ہاں بالکل اور یہی ہم نے تھرڈ چیپٹر کے اندر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اے مائنس لیمڈا آئی ایک ڈیٹرمنٹ معلوم کرے A minus lambda I is equal to zero یعنی جس آرڈر کا آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے اسی طرح کا آپ آئی اسی آرڈر کا لے لیں اور A minus lambda I determinant کو آپ از اکول ٹو زیرو کریں اس کے اکویشن کو سالو کریں یہ جو اکویشن ہوگی یہ نان لیڈر ہوگی جہاں سے لیمڈا کی ویلو آئے گی اور یہ جو ویلوز آئیں گی یہ ویلوز کیا کہلائیں گی آئگن ویلوز اور یہ آئگن ویلوز ساری ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں اور کہیں پہ دونوں کی ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے فرض کیا کہ اگر ریپیٹ ہو جائے یہ آپ کے پاس تھری بائی تھری کی میٹرکس ہے اور اس کے اندر آئگن ویلوز آتی ہیں ون ٹو اور ٹو تو ون جو ہے اس کو کیا کہیں گے اس کی ملٹیپلسٹی کہیں گے اس کی ملٹیپلسٹی ون ہے اور ٹو اور ٹو ایک دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ دو دفعہ آئی ہے تو اس کو کہیں گے اس کی ملٹیپلسٹی ٹو ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس فورتھ آرڈر کی میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کا جواب آتا ہے یعنی آئگن ویلوز آپ کے پاس آتی ہیں ون ٹو ٹو ٹو تو ہم کہیں گے کہ یہ میٹرکس اس کے آئگن ویلو دو ہیں ایک ون ہے اور ایک ٹو ہے اور ٹو کی ملٹیپلسٹی جو ہے ہمارے پاس تھری ہے تو جتنے جس آرڈر کی میٹرکس آپ کو دی ہے اتنی ہی آپ کے پاس آئگن ویلوز آنے چاہیے اتنی ہی آپ کے پاس آئگن ویکٹرس آنے چاہیے جو پاور میتھڈ تھا آپ کے پاس اور اس کا جو ریزلٹ اگر ہم نے دیکھیں اس طریقے سے ہے کہ یو ٹو دی پاور کے یعنی کہ یہ جو ہم نے نکالا ہے یو ٹو دی پاور کے وہاں پر ہے از اکول ٹو اے جو ویکٹر آپ کے پاس ہے انٹو نیو یا وی وہ بھی کہا تھا V to the power K minus one that is equal to Q K V to دی پاور کے ٹھیک ہے نا here Q K is the desire eigen value یہ خیال رکھیے گا یہ چیز ہم نے وہاں پہ بتائی تھی آپ کو کہ here Q K is the desire largest eigen value and V K is the corresponding eigen vector ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے اس طریقے سے آئگن ویکٹر وغیرہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں by using the power method یاد آیا جی بالکل یاد آ گیا ہوگا یہ ہم نے ایک اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جیکوبیز میتھڈ بھی بتایا تھا لیکن میں نے صرف ریوائز کیا یہاں پہ پاور میتھڈ انٹرپولیشن پہ آتے ہیں انٹرپولیشن کا جو چیپٹر تھا کافی بڑا تھا کافی لینتھی تھا جس میں ہم نے آپ کے ساتھ کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھی اور اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کے اندر میں نے ایسا کیا تھا جی۔ آپ کے ساتھ جب ڈسکس کیا تھا تو ہم نے پہلے فائنائٹ ڈفرنس آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیے تھے اور یہ بڑے امپورٹنٹ تھے جو کہ یہاں پر بھی ہم نے استعمال کیے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ڈفرینسیشن میں بھی ہم نے کافی سارے استعمال کیے تو وہ میں دو چار منٹ زیادہ زیادہ یہاں پہ لگاتا ہوں کیونکہ فائنس ڈیفرنس آپریٹر کے کافی زیادہ لگانا چاہیے کیونکہ یہ بیسز ہے یہاں سے اس کو ڈیفائن کریں گے ہم ان چیزوں کو اور پھر یہ آگے سارے رستے استعمال ہونے یہ نیوٹرل فارمولے جو ہیں فارورڈ بیکورڈ یہ سارے اسی کو یہ سارے اسی پہ بیس کرتے ہیں جی۔ تو جناب آپ کو ریوائو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ڈفرینس آپریٹر بتائے تھے یہ تین طرح کے تھے کہ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر تھا پھر اس طرح سے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر تھا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس سینٹرل ڈفرینس آپریٹر تھے تو اس کو ہم نے جو ڈیفائن کیا تھا ویسے تو ڈیفائن ڈیلٹا کیا تھا ڈیل کیا تھا اور اسمال ڈیلٹا بھی کیا تھا لیکن ایک جنرل جو فارمولا تھا ہمارے پاس وہ کیا گیا تھا delta to the power R Y I یعنی کوئی بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو وائی ون وائی ون ہو سکتا ہے وائی ٹو ہو سکتا ہے وائی تھری ہو سکتا ہے delta to the power R Y I یعنی آرتھ آرڈر کا ڈفرینس ہے یہ delta to the power R Y I is equal to delta to the power R minus one Y I plus one minus delta to the power R minus one Y I ٹھیک ہے نا یہ ذرا سا خیال رکھیے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس آگے ہے del to the power K Y I is equal to to del the power K minus one Y I minus del to the power K minus one Y I minus one یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا چیز کس طریقے سے دی ہوئی ہے یہی ایک امپورٹینٹ اور اہم ہے where I is equal to N N minus one K اور اسی طریقے سے اسمال ڈیلٹا جو ہے delta to the power N Y I is equal to delta to the power N minus one Y I plus half minus delta to the power N minus minus one Y half یہ بڑا ٹریکی سا ہے اسمال ڈیلٹا اس کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جس میں نیچے آپ کے پاس سبسکرپٹ میں آئی پلس ہاف ہے اور دوسری طرف آئی مائنس ہاف ہے delta to the power N N Y I is equal to to delta the power minus one Y I plus half minus delta N minus one Y I minus half یہ آپ کے پاس تین ڈفرینس ہم نے بتایا تھے ایک فارورڈ ڈفرینس بتایا تھا ایک بیکورڈ ڈفرینس بتایا تھا اور ایک یہ سینٹرل ڈفرینس بتایا تھا اور یہ اس کے بعد ریکرنس ریلیشنس جو ہیں یہ آئے تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا یہ ایک تین ریکرنس ریلیشن تھے جہاں سے آپ نے کوئی بھی ڈیلٹا معلوم کرنا ہو کوئی ڈیل معلوم کرنا ہو کیپٹل ڈیلٹا معلوم کرنا ہو یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور یہ خیال رکھیے گا کہ ہم نے جو بتایا تھا کہ ڈیلٹا وائی ایکس کس کے برابر تھا delta Y X to to X plus H minus Y X اور ایچ کیا ہے کوئی بھی اسمال نمبر ہے پوزیٹو نمبر ہے تو delta Y X is equal to Y X plus H minus Y X یہ فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی that is equal to F X plus H minus F X یعنی وائی ایکس پلس ایچ کیا تھا یعنی value of the function at the point X plus H is equal to F X plus H minus F X یہ آ گیا ونس اگین اگر آپ نے ڈیلٹا ایف معلوم کرنا ہے تو that is equal to F X plus H minus F X اسی طریقے سے delta square to delta Y similarly forward ہے اور ایک آگے جا کے اس کا معلوم کرتے ہیں اور یہی ڈیفینیشن جو ہے ہم نے اسمال ڈیلٹا کی بتائی تھی آپ کو small delta Y X X to Y plus H by two minus Y X minus H by two یعنی ویلو آف دا فنکشن ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کس پوائنٹ پر X plus H by two اور دوسری کرنی ہے X minus H by two دونوں کا ڈفرنس نکالیں گے تو ہمارے پاس سینٹرل ڈفرنس آ جائے گا and that is equal to function X plus H by two minus function of X minus H by two یہ فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا تھا یہ آپ کے پاس ریکسٹ ریلیشن تھے مجھے پہلے یہ دکھانی چاہیے تھی نیور مائنڈ تو یہ آپ کو میں نے پہلے وہ دکھا دی اس کے بعد یہ اسکرین بتائی اس کے بعد ہم نے شفٹ آپریٹر ڈیفائن کیا تھا that was E F X ٹھیک ہے نا جس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں آگے فنکشن کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ آپریٹر استعمال کیا اس فنکشن کے اوپر تو ہم نے کیا کیا ایف ایکس پلس ایچ بنا دیا تو یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تین آپریٹر ڈیفائن کیے تھے جس میں ہم نے ای e کو ڈیفائن کیا اس کے بعد ڈیلٹا کو ڈیفائن کیا یہ ڈفرنٹ آپریٹر ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیے ہیں جی۔ یہاں پر ابھی میں پہلے ایو کو بتاتا ہوں جی۔ اس کے بعد جو ہم نے میں بتاؤں گا اس کے بعد انورس آپریٹر بتا دوں گا اور دین ایوریج ایوریج ٹھیک ہے جی۔ تو this what I will try to explain very quickly کہ E F X is equal to F X plus H اگر ایک دفعہ اور آپ اپلائی کریں گے تو ای اسکوائر ایف ایکس کیا ہو جائے گا F X plus two H ہو جائے گا ٹھیک ہے نا F X plus two H ہو جائے گا E to the power N F X equal to F X plus N H یہ ہمارے پاس شفٹ آپریٹر ہے اس کو آگے شفٹ کر رہا ہے کسی بھی فنکشن کو آگے لے کے جا رہا ہے ایک انکریمنٹ دے رہا ہے سلائٹلی ایچ کی جو انکریمنٹ ویلو جو ہے جو H is a small increment جو ہم جس پہ کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فنکشن کی نیکسٹ ویلو کیا ہوگی this is what shift operator doctor صاحب نے بتایا کہ یہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی اس کے نیکسٹ انکریمنٹ کے اوپر جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ ایکس ہے دوسرا point X X plus plus H ہے ٹو ایچ ہے تو ایک دفعہ ای e ایپریٹ کریں گے تو وہ ویلو کہاں پہ دے گا نیکسٹ پوائنٹ پر دے گا اسی طریقے سے further and so so forth جب شفٹ آپریٹر فارورڈ کی طرف ہے اسی طریقے سے بیکورڈ ہو سکتا ہے اس کو انورس شفٹ آپریٹر ہے یہ پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے وہ انکریمنٹ آگے لے کے جا رہا ہے یا ڈیکریمنٹ یا پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے E to the power minus one یا F X to F X minus H یعنی وہ ویلو پیچھے پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کرتا ہے E to to the power minus minus N N F F X X H پھر ایوریج آپریٹر میو ڈیفائن کیا تھا that was mu F X equal to half of F X plus H by two plus F of X minus H by two یہ اس کو لکھ سکتے ہیں this is equal to half Y X plus H by two plus Y X minus H by two یہ جب ایوریج آپریٹر ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا تو پھر ہم نے ڈیفرنشیل آپریٹر ڈیفائن کیا تھا یہ تو آپ کو بہت ہی پتا ہے E f x equal to d by d x f x D square f x equal to d square by d x square f x and so on so forth آگے چلتے جائیں یہ ایف ڈبل ڈیش ایکس ہے ٹھیک ہے نا ایف ڈبل ڈیش ایکس یہ تین چار امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں کہ delta is equal to E minus one E کیا چیز ہے وہی شفٹ آپریٹر ہے اور del is equal to one minus E to the power minus one یعنی one one minus minus E E is equal to divide by اور delta small is equal to E to the power half minus E to the power minus half ہوگا اور h D is equal to log E mu is equal to half E to the power half plus E to the power minus half یہ خیال رکھیے گا کہ اسمال ڈیلٹا جو ہے E to the power half minus E to the power minus half ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا Newton's forward difference formula which is simple straightforward f x not plus p h that is equal to f x not plus p delta f x not plus p to p minus one divide by two factorial delta square f x not and plus so on so forth ٹھیک ہے نا اور لاسٹ میں ہم نے بتایا تھا ایرر ٹرم ہو سکتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ یہ جو فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا یہ وہی چیز ہے جو ٹیلر سیریز میں ہم نکالتے ہیں یہ بالکل وہی چیز ہے اور انکریمنٹل ویلیوز ہی ہمیں دیتی ہے صرف فرق یہ ہے اس اس میں کہ ٹیلر سیریز میں کنٹینیوس فنکشن کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی آگے continuous next next function calculate کرتا ہے اور یہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسکریٹ سیٹ آف ڈیٹا ہے اور اس پہ اوپر ہم ویریس پوائنٹس جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں تھینک یو ڈاکٹر صاحب یہ آگے چلتے ہیں یہ اس کا آلٹرنیٹ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے y x equal to y not plus p delta y not plus p into p minus one divide by two factorial delta square y not and so so forth same چیز وہی چیز ہے اسی طریقے سے بیکورڈ ڈفرنس کیونکہ جب آپ نے فارورڈ ڈفرنس کے بعد کر لی ہے تو بیکورڈ ڈفرنس فارمولا بھی ہے یہاں پہ بیکورڈ ڈفرنس آپریٹر لگاتے ہیں چیز وہی ہے ایگزیکٹلی exactly چلتے جاتے ہیں یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ایف ایکس این کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ایف ایکس ناٹ پہ کرنا تھا یہ خیال رکھیے گا اور وہاں پہ ڈیلٹا تھا یہاں پہ ڈیل ہے باقی چیزیں وہی ہیں آپ بالکل اینالوگس سملر سیم چیز اور اس کا بھی وہی آلٹرنیٹ چیز یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ y y y y x two two n n n plus plus plus p p p del del one divide by factorial square اس میں آگے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں بیکورڈ ڈفرینس فارمولا ہے یہ اس کو بھی اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بالکل اسی طریقے کا ایک اور فارمولا جو ہم نے ذرا زیادہ ماڈیفائڈ تھا اور زیادہ زیادہ ایک لاجیکل تھا وہ لگرانچ فارمولا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے اسکرین پر ہے اس کو ایک دفعہ کوئکلی پڑھ لیتے ہیں y is equal to fx that is equal to x minus x1 into x minus x2 and so on and so forth up to x minus x0 divided by x0 minus x1 into x0 minus x2 and so on and so forth up to x0 minus xn y0 اور اسی طرح کی ٹرم چلتی جائیں گی اور لاسٹ ٹرم جو ہو جائے گی that will be go to plus x minus x not divide by x minus x one into x minus x two and so on so forth x minus x n minus one x minus x n minus one divide by x m minus x not کے بعد چلتے ہیں Newton's divided difference formula written as y's to f is equal to y not plus minus y's and so forth last میں آپ کے پاس کیا آتا ہے and so so on forth x x minus minus n one y with in brackets اور یہ بریکٹس جو ہیں بڑی بریکٹس ہیں ٹھیک ہے that is capital one y x not x one x n اور یہ آپ کو پتا ہے یہ ایک نوٹیشن ہے کس کی ہے ڈیوائڈیڈ ڈفرینس کی ہے وہ فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ فارمولا کیا بتایا تھا کہ y x not x one کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to y one minus y not divide by x one minus x not یہ دیکھ لیں گے ڈیوائڈیڈ ڈفرینس کا یہ فارمولا ہوتا ہے یہی ہم نے استعمال کیا تھا جو آپ کے پاس اوپر ڈیوائڈ ڈیفرنس فارمولا کے اندر آیا تھا اس کے بعد جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹاپک جو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا بچوں کو نومیریکل انٹیگریشن میں ریکویسٹ کروں گا کہ پانچ سات منٹ میں اگر یہ آپ کو ریوائز کر دیں بس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے یہ انہیں ڈیٹیل سے کرایا جا چکا ہے but at this time we just summarize it it and we go through very numerical differentiation اور انٹیگریشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا we express the differential delta D is equal to one over into delta minus delta square by two plus delta cube by three minus delta four by four plus delta five by five minus next term plus next term تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑی سیمیٹرک سی پلس مائنس پلس مائنس کی ٹرمز ہے اور بہت easily conveniently you can find any take it to any number that you want they are all operators right hand side پہ بھی فارورڈ ڈفرینس آپریٹرس ہیں جن کو ہم ابھی مینشن کر چکے ہیں h is the increment that we are talking about and capital D is the differential operator that we need to do to find out the derivative of a particular function تو وہ پچھلی والی اسکرین پر ہم نے سلائڈ پر آپ کو فارورڈ ڈفرینس فارمولے سے دکھایا لائک وائز اسی چیز کو ہم بیکورڈ ڈفرینس فارمولے سے بتاتے ہیں that this is given by h D equals minus log of one minus del and when we expand it it turns out to be D is equal to one over h into del minus del square by two plus del cube by three plus and so on اس میں یہ دیکھیے کہ یہ کیونکہ سیریز تھوڑا ڈفرینٹ ہے تو یہ اس طرح سے سیمیٹرک نہیں ہے پلس مائنس پلس مائنس نہیں ہے تو اس میں سائن کا خیال رکھنا ہے کیلکولیشنس کرتے وقت اینڈ دین یوزنگ ایک تھا forward difference for operator the next one was backward difference operator اور جب ہم ان آپریٹرس کی بات کریں گے تو سینٹرل آپریٹر کا ڈفرینس آپریٹر کا نام بھی ضرور آئے گا جسے ہم اسمال ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں so differential operator D five minus and so on so differentiation using Richardson's extrapolation formulas is given by this expression that is in front of you تو اس میں ایک تھوڑا سا ریمارک ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو فارمولے بنے ہوئے ہیں فارورڈ ڈفرینس سے بیکورڈ ڈفرینس سے یا سینٹرل سے they are very useful and they are very easy to remember also کیونکہ بڑے سمیٹرک ہیں وہ ایک سیریز کی طرح سے چلتے ہیں اور ان میں بڑی ایک سملیرٹی ہے تو صرف یہ کہ اگر آپ نے ایچ کی انکریمنٹ دینی ہے اگلا پوائنٹ لینا ہے کسی پوائنٹ سے تو آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے فارورڈ ڈفرینس لینا ہے اور اگر آپ نے بیکورڈ ریفرنس کرنا ہے تو we use the backward difference operator آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے لاجیکل طریقے لاجیکل طریقے سے چلیں جی بالکل so then for extrapolation Richardson's extrapolation formula is given by D by D x pi capital pi from one i equal to zero to n minus one اور آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ this capital pi notation is used for products summation کے لیے سگما یوز کرتے ہیں اور پروڈکٹس کے لیے پائی یوز کرتے ہیں and this is equal to summation i equal to zero to n minus one اور the terms are x minus x not into x minus x one and we continue up to the last term x minus x n divided by x minus x i اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں the derivative y of x p n prime x تو ڈیریویٹو کا نشان جیسے آپ کو معلوم ہی ہے we always indicated by a prime sign یا ڈیش سائن تو یہ پی این آف ڈیش یا prime of x is equal to y x not x one اور یہ وہی پالینومیل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا this expression gives you a specific formula ratio جو انٹرپولیشن فارمولے میں آپ کو بتایا گیا سو فرسٹ ٹرم میں صرف یہ دو پوائنٹس لیے گئے ایکس ناٹ اور ایکس ون نیکسٹ ٹرم میں اس سے ایک زیادہ پوائنٹ لیا گیا x not x one x two اور اس سے اگلی میں اور زیادہ پوائنٹس لیے جائیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا to the level that we want to continue اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں last term will be summation تو اگلے سلائڈ پر next we see f of m into h divided by two to the power m is given by this formula is equal to two four the power m m f of minus one into h divided by two to the power m m minus minus f of of one h by two to the power m divided by four to the power m minus one where m goes from one two three and so on so Richardson's extrapolation فارمولے کو یوز کرتے ہوئے we can find out the ڈیری اینڈ دی آپریٹرس اور this was for the differential operator and for differentiation اور اس میں ہم نے استعمال کیا ڈفرینس آپریٹرس کا forward difference backward difference central difference اور رچڈنس ایکسٹراپولیشن فارمولے کا then we come to the integration calculus کا سیکنڈ امپورٹنٹ رکشا یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ڈفرینسیشن ایک انٹیگریشن دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں اور انٹیگریشن جیسے کہ کئی بار آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا اور بتایا جا چکا ہے integration when we calculate of a function from a to b f x d x then this gives us the area under the curve and the curve is a one that is represented y is equal اور اے ٹو بی وہ انٹرویل ہے جس انٹرول کے درمیان ہم اس کرو کو کنسیڈر کر رہے ہیں and likewise if you are calculating a double integral تو ڈبل انٹیگرل میں دو ویریبل ہوں گے that function here is represented by g of x y جب ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے with respect to x and y we will read it as double integral a to b g d x d y تو ظاہر ہے ایکس کے اور وائی کے ویریبل ایک بھی ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں اس ایگزامپل میں کیونکہ ایک جنرل لکھا گیا ہے تو the integral the range has to be different for x جو پہلے ویریبل آتا ہے پہلے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں ڈی ایکس سے تو اس کا ویریبل اور انٹیگرل رینج ہے اے ٹو بی اس کے بعد وائی ہے وائی کا ہے c to d then this integral double function a to b and y lies between c to d تو یہ ہمیں ولیوم دے گا اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسکرین پر دیکھیں دی فنکشن از ڈرون دا کر از دیئر اور ہم نے اس کو ڈفرینٹ اسٹرپس میں ڈیوائڈ کیا ہے سب ڈیوائڈ کیا ہے اور ان کو سب ڈیوائڈ کر کے کیلکولیٹ کرنا آسان ہے وٹ وی آر ایکسپروکسیمیٹنگ از کہ اگر ہم غور کریں توجہ کریں تو جو سلائڈ جو اسٹرپس آتی ہیں they are very much like let's say let's that they are like rectangles اور ہر ریکٹینگل کی اگر ہم لینتھ انٹو بریتھ کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک ایریا ریپرزینٹ کرتی ہے تو ideally rectangle then it will give us the area اور اس طرح کی تمام اسٹرپس کو اگر ہم ایڈ کر لیں گے تو we will get the total area that is represented by the function اب لیکن اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ہم ان اسٹرپس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ریکٹینگل نہیں ہے بلکہ اچھا خاصا ایرر انٹروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ آپ گرین لائن سے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا ایرر ہے آپ اس گراف سے یہ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ اسٹرپ زیادہ وائڈ ہوں گی تو ایررز بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا لیکن یہ جتنی کم ہوتی جائیں گی اتنا ایرر مارجن بھی کم ہوتا جائے گا so the larger the number of strips that are there the less will be the error that will be introduced and we will have a better approximation of the area that is under the curve کیوں ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ہے کہ ان کو جب ہم سب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو we want to make d d d x x x as as small possible and what is جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ along x axis of each strip ہے جتنا وہ چھوٹا ہوگا اتنی زیادہ اسٹرپس ہوں گی ٹوٹل ایرر کم ہو جائے گا اور ہمیں ایک اچھی ایریا کی اپروکسیمیشن مل جائے گی so that is the estimate اور essence of this whole exercise یا ہول میتھڈالوجی اگلی اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ایک فنکشن کی اپروکسیمیشن دی ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ سمسنس فارمولا ہے ہاں جی formula so this is represented actually integral کی ایسٹیمیشن ہے سمسنس تھری ایٹ فارمولا آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم لیکچرز میں بھی کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ یہ this is being multiplied by three by eight تو یہاں سے اسے سمسنس فارمولا تو ہم کہتے ہیں لیکن سمسن تھری ایٹ فارمولا کہتے ہیں اور اسی طرح کا correspondingly there was a one third formula also it's very symmetric the last two points are simple points as they are and all the middle terms are being multiplied by three اور جو last three by eighty h to the power five y fourth derivative at xi where xi can be any point between x not and x three this reflect the error term کیونکہ یہ فورتھ آرڈر ٹرم ہے the error is very small کیوں کیونکہ اگر ایچ اسمال ہے you can imagine h to the power five اور will be very very small so the error will be small and that is why this formula is much superior to trapezoidal rule جو اس وقت ہم نے ابھی مینشن کیے نہیں کیا for brevity of time so similarly the same thing is discuss in the graph that was there اور اس کے بعد ٹرپزائڈل ایریا یا ڈبل انٹیگرل بھی ہے then we come to the next topic جو ڈفرینشیل اکویشنس کا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا ڈفرینشیل اکویشنس کو سمرائز کر دیں زیادہ ڈیٹیل میں تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہمارے پاس شاید ٹائم بہت کم ہے I try to be very quick and very brief differential equation جب ہم نے ڈسکس کی تھی تو ہم نے تین چار میتھڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے Taylor series Euler method R K method اور پریڈکٹر کریکٹر اور ٹیلر سیریز کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ y y y t t t t t is to not not not plus minus dash and so so on اس طریقے سے آپ ٹیلر سیریز کے ذریعے ڈیفرنشیل اکویشن کا سولوشن معلوم کر سکتے تھے اس کے بعد ہم نے آئلرس میتھڈ بتایا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ y m plus one is equal to y m plus h f t m y m ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جو ایک ریکرنسلیشن ہے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے plus one m plus h f t m y plus one y m plus one one یہ خیال رکھیے گا کہ یہ وائی ایم پلس ون وہ ویلو آتی ہے جو کہ وہاں پہ اپڈیٹ کرنے کے بعد آتی ہے اسی لیے اس کو ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کیا تھا اس کے بعد ہم نے فورتھ آرڈر کا آر کے میتھڈ آپ کو بتایا تھا which was y m plus one is equal to y plus one by six k one plus two k two plus two k three plus k four اور ہم نے کہا تھا کہ کے ون کے ٹو کے تھری کیا چیزیں آپ کے پاس یہ دیے ہوئے ہیں k one is equal to h f t n n y K2 is equal to this one, K3 and K4 is equal to H, F, T, N plus H, Y, N plus K3. اسی طریقے سے پھر ہم نے آپ کو in general Milne predictor corrector pair بتائے تھے جس میں پی پریڈکٹر ہے اور سی جو ہے وہ کریکٹر ہے y n plus one is equal to y n minus three plus four h by three two y n minus two dash minus y n minus one dash plus two y n dash یہ میں نے پی بتایا اسی طریقے سے آپ کے پاس سی ہے اس کے بعد ہم نے ایڈمس پر فارمولا آپ کو بتایا تھا جو کہ کافی لمبا تھا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں جس کو ہم نے بتایا تھا کہ y n plus h by twenty four fifty five f n minus fifty nines one plus thirty sevens two minus nine f n minus three plus two fifty one divide by seven twenty h del power four f s کو میں کہتا چلوں کہ اس کو ریٹر لگانا پڑے گا یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے آپ کو بڑا کوکلی آج ریوائز کیا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر سیریز مکمل ہو گئی الحمد للہ ہاں۔ ماشاء اللہ سے فورٹی فائیو لیکچر ہم نے کیے بچوں کے ساتھ جی بڑا مزہ آیا بڑا انجوائے کیا بڑا اچھا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ تھا ماحول بھی بڑا اچھا تھا ہمیں اپنی ساری اس ٹیم کا جو ہمارے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بالکل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو thanks to all this team first of all دوسری چیز یہ کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے virtual university government of Pakistan کا یہ virtual university government of Pakistan کے لیکچرز تھے جو آپ تک پہنچے ہیں ٹیکنالوجی کی کرامات ہیں کہ آپ تک یہ لیکچرز گھر بیٹھے پہنچ گئے آپ نے گھر بیٹھ کے دیکھے اسٹوڈینٹس کا بھی جو جو انٹرسٹ لیتے رہے ہمیں ای میلز بھیجتے رہے ان پٹ دیتے رہے thank you very much once again اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی زیادہ تر فوکس تھا کہ ایرر کو منیمائز کرنا ہے کیلکولیشن اتنی اچھی کرنی ہے اتنی ایکوریٹ کرنی ہے تاکہ کسی طرح غلطی نہ ہو اور یہی چیز زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی کو غلطی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے خدا نخواستہ کوئی غلطی اگر فیٹل ہو جائے تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ہماری سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ غلط راستہ استعمال نہیں کریں یہی ہمارا مذہب بتاتا ہے یہی ہمارا دین بتاتا ہے کہ اے دن السرات المستقیم سیدھے راستے پہ چلنا ہے اور سیدھے راستے میں اسی کو چلیں گے جبکہ آپ کم سے کم غلطی کریں گے آدمی خطا کا ہوتی رہتی ہے نہ کریں ٹھیک ہے ہاں جی تو اب اجازت میں ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ پھر کسی بات کبھی ایڈوانس لیے گا ایڈوانس نیومیریکل میں یہ اسی طرح سے موقع ملے اور ایک اور سیریز کورس کر دے آئی ہوپ کہ یہ زیادہ بور نہیں ہوگا جی تو جناب آگے کا میسج یہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا ایکسرسائز ہمیشہ کی طرح جاری رکھیے گا فزیکل مینٹل اور میتھمیٹیکل مجھ کو میرے ساتھی جناب ڈاکٹر اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم